حضرت عائشہ سے شہد کی نبیس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس مشروب میں نشہ پیدا ہو جائے وہ حرام ہے یہ الفاظ سوید کے ہیں نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچانوے